سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اس نے قرآن مجید یاد کیا ہوا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کروایا کرے بس اس کا ایک معزن تھا اور وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرواتی تھی حدیث نمبر پچیس سو پینتالیس مسند احمد